ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين وهم ينهون عنه عنه وينأون وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے پھر ہم مشرقین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ تعالیٰ کی اپنے پروردگار کی ہم مشرق نہ تھے ذرا دیکھیے تو صحیح کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر انہوں نے اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف اے نبی کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر حجاب ڈال رکھے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں ان پر کبھی ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں صرف بے صنعت باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں اور یہ لوگ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے روز قیامت مشرقین اور ان کے شرکا کا انجام ہم جب قیامت کے روز ان سب کو جمع کریں گے تو ان اسنام و اوسان یعنی بتوں ٹیلوں میلوں جھنڈوں وغیرہ کے بارے میں ان سے پوچھیں گے جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پوچھتے رہتے تھے کہ تمہارے وہ بت کہاں گئے جنہیں تم شریک الہی قرار دیتے تھے یعنی اللہ کا اللہ کی عبادت اللہ کے اسماء و صفات میں شریک بناتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کا فرمان لم تکن الا ان قالوا ربنا ما كنا مشرکین یعنی ان کی معذرت اور احتجاج یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا اے ابن عباس آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ربنا ما نا مشرکین لیکن یہ کیسے ہوگا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ مشرقین دیکھیں گے کہ اہل سلاد کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہو رہا ہے تو آپس میں کہیں گے کہ آؤ ہم شرک کا انکار کر دیں چنانچہ وہ اپنے مشرق ہونے کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں از خود گواہی دینے لگیں گے اور کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا اے شخص اب تو کوئی شک تمہارے دل میں باقی نہیں رہا قرآن میں کوئی ایسی بات باقی نہیں رہ گئی ہے جو وضاحت طلب ہو لیکن تم نہیں سمجھ سکتے اور تعویل و توجہ نہیں کر سکتے ابن عباس صدی اللہ عنما نے کہا کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں اتری لیکن یہاں پر یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ یہ آیت تو مکے میں اتری ہے اور مکے میں منافقین کہاں تھے یہ تو اسلام کے مقبول عام ہونے کے بعد مدینے میں ان کا گروہ پیدا ہوا منافقین کے بارے میں جو آیت اتری ہے وہ سور مجادلہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے یعنی اللہ کا فرمان یوم اللہ جمیعا فیحلفون لہ یعنی جس روز اللہ تعالیٰ ان منافقین کو قیامت میں جمع کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر بیان کریں گے اور اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ يفترون الآیہ یعنی اے نبی دیکھیے تو انہوں نے جان بوجھ کر کیسی جھوٹ بات کہی اور جن بتوں کو وہ پوچھتے تھے وہ کیسے ان سے منحرف ہو گئے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض آپ کی طرف اے نبی کان لگا کر سنتے ہیں حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بہراپن پیدا کر دیا ہے اور خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی کیسی ہی نشانی پائیں ایمان نہیں لاتے ہیں وہ وہی سننے کے لیے آتے ہیں لیکن یہ سننا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ ان کی مثال ان چوپائیوں کی ہے جو اپنے چرواہے کی آواز کو سنتے ہیں لیکن مطلب خاک نہیں سمجھتے سورہ بقرہ آیت نمبر 117 پھر آیت زیر ذکر میں فرماتے ہیں کہ آیات و دلائل و بینات وہ دیکھتے ہیں لیکن انہیں نہ عقل ہے نہ انصاف سے کام لیتے ہیں پھر کیا ایمان لائیں گے اگر ان میں کچھ بھی بھلائی کی صلاحیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں سننے کی توفیق دیتے اور جب وہ آپ کے پاس اے نبی آتے ہیں تو حجتیں کرنے لگتے ہیں اور باطل باتیں پیش کر کے حق کے اندر بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ تم وہی کے نام سے پیش کر رہے ہو یہ تو پہلے لوگوں کی کتابوں سے منقول ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی ان سے دور رہتے ہیں ینہونا کی تفسیر میں دو قول ہیں ایک تو یہ کہ اتباع حق اور تصدیق رسول اور انقیاد قرآن سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی ان سے دور رہتے ہیں گویا دو فعل قبیح کرتے ہیں نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ ینہون عنہ سے مراد یہ ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے تو ابو طالب آپ کے چچا انہیں روکتے تھے انہی سے متعلق یہ آیت اتری سعید ابن ابی ہلال کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس چچا تھے بظاہر آپ کے بڑے ہمدرد لیکن باطن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف یہ سب قتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو روکتے تھے لیکن افسوس کے ایمان کی برکت حاصل کرنے سے خود محروم رہ جاتے تھے آپ کے چچاؤں میں سے جنہیں اسلام کی دولت نصیب ہوئی وہ دو ہی ہیں ایک حمزہ بن عبد المطلب اور دوسرے عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ غیر شعوری طور پر اپنے ہی نفوس کو ہلاک کر رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ اپنی ہی ذات کو نقصان وہ مدرت پہنچا رہے ہیں